میری چاہیے تاریخ شجاعت کے لیے کربلا میں میرے شبیر نصرت کے لیے اور نام سے پیمبر کی حفاظت کے لیے یا الہی مجھے آپ اتنا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علم ہو میرے تو شکر سب شکر تیرا شاہ شادی دیے بیٹیاں کی ہیں عطا نب کل سوم مجھے بعد اس کے میری بس ایک دعا کے بدلے یا الہی مجھے آپ بیٹا دے دے جب میرے گھر میں حلم ہے تو دار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علم دار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو دار بھی ہو آئینہ صبر و شجاعت کا بنانا میرا بہو میری ہی تصویر ہو بچہ میرا اس کو دیکھوں تو نظر آئے سرا میرا یا الہی مجھے آپ بیٹا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو المدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو دار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے کوئی بے یارو مددگار اگر ہو جائے جا بہر مدد اپنی زباں لائے مجھ کو آواز کوئی دے وہ مدد کو آئے یا الہی مجھے بیٹھا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو زندگی جس کی گزر جائے علمداری میں اپنے بازو بھی کٹا دے جو فداکاری میں سب سے آگے نظر آئے جو وفاداری میں یا الہی مجھے آپ بیٹھا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علم بھی ہو میرے الم دار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو المزار بھی ہو نام اس کا ہو جن ہوٹوں پہ وہاں پاس نہ ہو کوئی امید نہ ٹوٹے کوئی بے آس نہ ہو یاد کر کے اسے تنہائی کا احساس نہ ہو یا الہی مجھے آپ دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے مالک میرے ہوٹوں پہ جب آئی یہ دعا میری آنکھوں میں نظر آنے لگی کرب و بلا میرا شبی مصیبت میں کھڑا ہے تنہا یا الہی مجھے آپ کا دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب کر دل میں ہوں چوبیس پہر کا پیاسا ہر قدم پر اسے ایسار کا جذبہ دینا اور میرے لال کے ہاتھوں کو سلامت رکھنا یا الہی مجھے آپ دے دے جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو میرے گھر میں علم ہے بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو الم دار بھی ہو کلیم ہو گئی مقبول دعائے ہے در اس کو میسن کہا ہے فاطمہ مظہران پہ سر ہر کی تھی علی ہے جو حضور داور یا الہی مجھے آباد جب میرے گھر میں علم ہے تو بھی ہو میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو جب میرے گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو چلی یا مجھے دے بات چلی یا مجھے دے